ہم پست ہو چکے ہیں ہم پتی کے اس گڑے میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا محال نظر آ رہا ہے مساجد کے ممبروں میں میرا جہاں اپنے کی مچا کر پریکٹس ہوتی تھی آج وہاں سے جہاد کی دعوت کو بند کر دیا گیا کون نکلے گا جہاد پر کون جائے گا جہاد ہمارا ایک ساتھی جس کو ہم نے اتنا اپنے سکھایا اس کی ایک ایک ٹریننگ کے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے صرف اس لیے کہ وہ بیڑی کا تحفظ کرے گا ماؤں کا تحفظ کرے گا وہ جرنیل بن کے کسی کے پاس گیا اس نے کافر دیکھ پایا ہے وہ جہاز چھوڑ کے ایک مل کے اندر ملازمت کر رہا ہے اپنا گلا کس کے پاس لے کے جائے اپنا دامن فریاد کس کے سامنے پھیلائے ہم منتے کر کر کے لاتے ہیں تیار کرتے ہیں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے کیا ہم مسجد کو آزاد کرائیں